ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ۖ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تمہاری بیویوں کے ترکہ کا تمہیں آدھا حصہ ملے گا اگر ان کا کوئی لڑکا نہیں ہوگا اگر ان کا کوئی لڑکا ہوگا تو تمہیں ان کے ترکے کا چوتھا حصہ ملے گا وراثت کی یہ تقسیم ان کی وسیعتوں کی تنفیز یا اگر ان پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی اور تمہارے ترکہ کا بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا اگر تمہارا کوئی لڑکا نہیں ہوگا اگر تمہارا کوئی لڑکا ہوگا تو انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا وراثت کی یہ تقسیم تمہاری وصیتوں کی تنفیز یا اگر تم پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی اور اگر میت ایسا آدمی ہو جس کے وارث کلالہ ہوں یعنی جس کے باپ اور بیٹا بیٹی نہ ہوں یا کوئی ایسی عورت ہو اور اس کا بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی مال میں شریک ہوں گے وراثت کی یہ تقسیم وسیعت کی تنفیز یا اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی درا حالے کے اس وسیعت یا اس قرض کے اعتراف سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو اللہ کے اس حکم کو نافذ کرو اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا بردبار ہے اللہ نے شوہروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر مریں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا مال ملے گا اور اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا لیکن وراثت کی یہ تقسیم قرض کی ادائیگی اور وسیعت کی تنفیز کے بعد ہی ہوگی اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ کا تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہوگی تو انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وسیعت کی تنفیز کے بعد ہی ملے گا اور اگر میت ایسا آدمی ہو جس کے وارث کلالہ ہوں اگر کوئی ایسا مرد یا عورت مر جائے جس کا نہ باپ ہو نہ دادا اور نہ کوئی لڑکا نہ پوتا نہ پرپوتا نہ کوئی لڑکی نہ پوتی نہ پرپوتی اور ماں کی طرف سے اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو سب تہائی مال میں شریک ہوں گے اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وسیعت کی تنفیز کے بعد ہی ملے گا قرآن کی اصطلاح میں کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ باپ ابو بکر عمر علی ابن مسعود ابن عباس اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے اور جمہور علماء صلف و خلف کا یہی قول ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ماں کی جانب سے بھائی بہن باقی ورثہ سے تین باتوں میں مختلف ہوتے ہیں نمبر ایک جس کے ذریعے میت سے ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی ماں کے ساتھ وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں نمبر دو ان کے مرد اور عورت وراثت میں برابر ہوتے ہیں نمبر تین یہ لوگ اسی حالت میں وارث بنتے ہیں جب کہ میت کی اولاد یا باپ یا دادا نہ ہو لفظ کلالہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا اور پرپوتی وغیرہ اور اس کے مذکر اصول یعنی باپ دادا اور پردادا وغیرہ ماں کی اولاد کو ساقط کر دیتے ہیں اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی مال میں شریک ہوں گے آیت کا یہ حصہ دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر ماں سگے بھائی اور ماں کی طرف سے بھائی چھوڑ کر مرے تو شوہر کو آدھا ماں کو چھٹا حصہ اور ماں کی طرف سے بھائیوں کو تہائی ملے گا اور سگے بھائی ساقت ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے تہائی حصہ انہی کے لیے بتایا ہے اور اس لیے بھی کہ ماں کی طرف سے بھائیوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے جب کہ سگے بھائی اسبا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں پہلے انہیں دو اس کے بعد جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کو دے دو وراثت کی یہ تقسیم وصیت کی تنفیذ یا اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی درا حالے کے اس وصیت یا اس قرض کے اعتراف سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو اللہ کے اس حکم کو نافذ کرو اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا بردبار ہے غیر مزارن یعنی صاحب مال وصیت کرتے وقت عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے ایسا نہ ہو کہ کسی وارث کو محروم کر دے یا کم دے یا اپنی طرف سے کسی کا حصہ بڑھا دے نسائی اور ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس سے موقوفاً روایت کی ہے کہ وصیت کے ذریعے کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی نیت کرنا کبیرہ گناہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت صحیح نہیں ہے اسی لیے اگر کوئی آدمی مرنے سے قبل کسی وارث کے لیے کسی حق کا اعتراف کرے یا اپنے ذمے کسی کے قرض کا اعتراف کرے تو راجح قول یہی ہے کہ اس کا اعتراف قابل قبول نہیں ہوگا اور اگر واقعی اس نے اس اعتراف کے ذریعے بعض ورثہ کو نقصان پہنچانا چاہا ہے تو یہ بالاجما حرام ہوگا